اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں چھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو چھٹلایا گیا ہے اور تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے